مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو اور جمعہ میں حاضر نہ ہوتا ہو تو انہوں نے کہا وہ جہنم میں ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر دو سو اٹھارہ یہ حدیث ضعیف ہے